وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ اور موسا تمہارے پاس معجزے لے کر آئے پھر تم نے ان کے بعد حد سے تجاوز کرتے ہوئے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا دعوی ایمان میں یہود کی کس بیانی پر دلیل قائم کرنے کے بعد اس آیت میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے توحید پر قائم رہنے اور شرک سے دور رہنے کا عہد لیا تھا لیکن جب موسا علیہ السلام اپنے رب سے سرگوشی کرنے کے لیے تور پہاڑ پر گئے تو انہوں نے بچھڑے کی پرست شروع کر دی آیت میں بینات سے مراد وہ نشانیاں اور دلائل ہیں جو موسا علیہ السلام نے اپنے نبی اور رسول ہونے کے ثبوت میں پیش کیے تھے جیسے طوفان ٹڈی جوئیں میڈک خون عصا ید یدبیزہ سمندر میں راستہ پتھر سے چشموں کا جاری ہونا اور من و سلوا وغیرہ